پھر تم نافرمانیاں کرتے تھے تم عمل بس اخاجن دلیل نقلی تفصیلی نمبر تین کہا ہے یہ تیسری دلیل نقلی آ رہی ہے سمجھا کل شام کو ایک دلیل نقلی پڑی ہے ارائے تم اللہ ہے اور ابھی جہاں سے سبق شروع کیا تھا وہ بھی دلیل نقلی تھی من قبل ہی کتاب و منہ تھا اب یہ تیسری دلیل نقلی آ رہی ہے برکر اخاد اور دیگر فرماؤ بھائی آج کے یعنی حضرت حود علیہ السلام اس اندرا جب جبکہ ڈرایا آپ نے اپنی قوم کو بالآ احقاف ریت لے تھل ریت کے ٹیلے سمجھا سی <clears throat> حضرت یہ عرب کا ایک علاقہ ہے عمان آئین کے ساتھ سمجھا سی عین کے ساتھ عمان اس کا علاقہ ہے وہاں ریت کے ٹیلے ہی ٹیلے ہیں کتنے کئی سو میلوں تک جو وہ ریت کے ٹیلے چلے گئے وہی علاقہ ہے وہاں ریت کے ٹیلے بہت سے لوگ وہاں رہ رہے تھے جبکہ ڈرایا اپنی قوم کو بالآکا ریت لے تھلوم میں ان ریتلے ٹیلوں کے اندر یعنی وہاں وہ رہا کرتے تھے بقد خالات حضرت تاکید توحید نمبر اول لکھا ہے پہلے ترجمہ کر لو پھر انشاءاللہ میں بات عرض سکتا ہوں اور حالانکہ تاکہ گزر چکے ہیں کئی ڈرانے والے پہلے اس حود علیہ السلام کے زمین خلف ہی اور بعد اس حود علیہ السلام کے سمجھا نہیں اس مضمون کے ساتھ اللہ تاب اللہ حضرت اللہ تابو پر دعویٰ لکھا ہے یہ دعویٰ ہے اگ علت آ رہی ہے اور یہ لکھا ہے اس مضمون کے ساتھ لکھا ہے اس مضمون کے ساتھ یہ از اندر قوم ہوں اللہ تاب از اندر قوم احتاف اللہ یہ اس کے ساتھ لگ رہا ہے قوم ہوں مفسر ہے اللہ تابزو اللہ اس کے لیے کیا ہے مفسر ہے اس کی تفسیر ہو رہی ہے ڈرایا آپ نے کیا مطلب ہے ڈرایا یعنی آپ نے کل اپنا مسئلہ تو ہی پیش کیا جو کہ نہ باتیں کرو تم مالی بدنی لسانی منت پکار پھیرا نظر نیاز ثواب مگر صرف اللہ تبارہ کا اخاف علیکم علت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی علت ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو کیوں اس لیے کہ انی اخاف ہو انی اخاف ہو کے نیچے یہ لفظ بھی لکھا ہے توحید مان لو ورنہ توحید مان لو ورنہ انی اخاف ہو علیکم بے شک میں خطرہ کرتا ہوں اوپر تمہارے اخاف والے علیکم پر دو لفظ عربی کے ایک ہے بے صابے شرک کے کم بے صابے شیر کے کم از مانو تمہارے شرک کی وجہ سے اور دوسرا لفظ ان ابد تم غیر اللہ ہے ان ابد تم ہے اگر عبادت کرو گے تم اللہ کے غیر کی تو خطرہ کرتا ہوں اوپر تمہارے عذاب دن بہت بڑے گی بہت بڑے دن کے عذاب کی کا مجھے ڈر ہے تمہارے اوپر وقت خالہ تین نوزور بہن بین جدے ہے ومن خل سے ہی کا کیا مطلب ہے دہی مطلب تو یہ ہے کہ حضرت حود علیہ السلاط وسلام جن لوگوں کو ڈرانے کے لیے آئے تھے حضرت حود علیہ السلام سے پہلے اور حضرت حود کے بعد اور پیغمبر بھی آئے تھے انہی لوگوں کو ڈرانے کے لیے ذہری مطلب یہی ہے نا جی؟, جی اور تاکہ گزر چکے کئی ڈرانے والے ان کے پہلے اور ان کے بعد مانا حود علیہ سلاط تسلیم سے پہلے اور حود علیہ السلام کے بعد بھی اور پیغمبر آئے جو اس قوم آج کو ڈرانے کے لیے آئے سمجھا نا جی؟ پھر سوال ہوتا ہے کہ وہ لوگ کون سے ان کا ذکر تو پرانے پاک میں نہیں ہے تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ممکن ہے بمن ہم ملم نقص صالح کے اندر وہ داخل ہوں سمجھا پیچھے بھی گزرا ہے روسلو عرض ہمر روسولو کی جہار ہار اسی سیدھے میں گزرایا ہے لیکن میں یہ نہیں کر رہا اس صورت کے اندر وقت خلط جو ہے یہ جملہ حالیہ بنے گا کیا بنے گا اور میں یہ مطلب نہیں لے رہا وقد خلط جو ہے یہ جملہ موتا آ رہا ہے کیا ہے تو سن رہے ہو اللہ فرماتے ہیں قوم آج کو ڈرانے کے لیے حضرت حود علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے مسئلہ پیش فرمایا اللہ تعبدو اللہ لیکن یہ سمجھ لو کہ یہ مسئلہ بیان کرنے کے لیے فقط حود علیہ السلام نہیں آئے بلکہ حود علیہ السلام سے پہلے کئی پیغمبر گزرے حود علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک کئی پیغمبر آئے ہر پیغمبر اللہ تعبد اللہ والا مسئلہ بیان کرتا تھا یہ مسئلہ جو ہے ایسا مسئلہ ہے کہ صرف حود علیہ السلام نے بیان نہیں کیا بلکہ اور پیغمبروں نے بھی بیان کیا ہے سمجھ رہے ہو یہ مراد نہیں ہے کہ قوم آج کو ڈرانے کے لیے اور پیغمبر آئے مطلق مراد ہے کیا مراد ہے مطلق مراد ہے کہ یہ مسئلہ اللہ والا فقط قوم اپنا حضرت حود علیہ السلام نے نہیں بیان کیا بلکہ آپ سے پہلے کئی پیغمبر گزرے حضرت نور علیہ السلام ادریس علیہ السلام شیخ علیہ السلام آدم علیہ السلام اور حضرت حوض کے بعد صالح علیہ السلام ابریم علیہ السلام یونس علیہ السلام موس علیہ السلام علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام یہ سارے پیغمبروں ان آگے پیچھے آتے رہے وہ بھی یہی مسئلہ بیان کرتے تو سمجھ آیا ہے خیال کرنا یہ اس کو جملہ حال یا نہیں بنانا اس لیے قد خلط کو بلکہ تاکید توحید نمبر یعنی ہے ہاں یہ تاکید توحید کی کہ یہ مسئلہ ایسا پکا مسئلہ ہے اہم مسئلہ ہے کہ فقط حضرت حوض علیہ السلام نے بیان نہیں کیا اور بھی بہت سارے آئے بیان کرنے والے دیں اب اب دیکھو مانا کرو اور تاکہ گزر چکے کئی ڈرانے والے پہلے اس ہو جلے ہی سلام کے پہلے وہ من خل سے ہی اور بعد اس حود علیہ السلام کے اللہ تابو سے پہلے لکھائے اس مضمون کے ساتھ کیا لکھا ہے کئی پیغمبر گزرے پہلے بعد اس مضمون کے ساتھ کہ اللہ تابو اللہ نئی باتیں کرو تم مگر صرف اللہ پاک کی بے شک میں خطرہ کرتا ہوں اوپر تمہارے عذاب دن بہت بڑے گا کالو اجے تنا اناد قوم آج اناد کی کہنے لگے اجے تنا آیا آیا ہے تو ہمارے پاس لتاف کا نان آلے تاکہ پھیر دے تو ہمیں ہمارے بزرگوں سے اچھا تو کہتے ہم اپنے بزرگوں کو چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں تاکہ دے وے تو ہمیں ان آلیہ کہنا ہمارے معبودوں سے نچل کا ہے عبادت عبادت گول مانو تاکہ دے وے تو ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت کرنے سے فاتنا بھیما ہی <coughs> فاتنا سے پہلے جی تو ہم تو پھرنے والے نہیں آئے تو ہم تو پھرنے والے نہیں ہیں ہم تو اپنے مذہب سے نہیں پھریں گے بس لے آ تو ہمارے پاس مات آئے وہ عذاب جس کے تو ہمیں وعدے دیتا ہے سمجھا جس عذاب کے تو ہمیں وعدے دیتا ہے وہ عذاب لے آتا ہوں بھی آئے دونا آپ نے مات کی مراد لکھی ہوئی ہے من مو آج اللہ تعالیٰ عذاب ال شر کے فی دنیا من معاجلت العذاب کہ دنیا کے اندر شرک پر تمہارے اوپر عذاب آئے گا یہ رول مانی کا حوالہ ہے لے آ تو وہ عذاب اگر ہے تو منت سادے کی نہ سچوں سے اگر تو سچ بولتا ہے تو کالا اللہ جواب حود علیہ السلام چل ہے سبحان اللہ پیغمبر چونکہ اعلیٰ درجے کا سچا اور بے تکلف انسان ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سچا اور اب دشمن کہتے ہیں جیسے رات دن کہتے تو یہی کہ مان لو ورنہ عذاب ہے مان لو ورنہ عذاب ہے مان لو ورنہ عذاب ہے وہ کہتے ہیں لیا پھر عذاب ہم نہیں مانتے اب کوئی ہوتا نا مولوی ادھر ادھر کی باتیں کرتا تعویلیں کرتا پیغمبر ہے انہوں نے سچ سچ بول دیا انہوں نے کہا میاں تم کہتے ہو عذاب لیا عذاب لے آنا تو کجا مجھے تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ کب آئے گا سمجھ رہے ہو عذاب لے آنا کجا یہ تو بڑی بات ہے مجھے تو یہ بھی علم نہیں کہ عذاب کب آئے گا عذاب کا مسئلہ اللہ کے پاس ہے عذاب لے آنے والا بھی اللہ ہے عذاب کے آنے کے وقت کو جاننے والا بھی کون ہے نہ مجھے عذاب لے آنے کی طاقت ہے نہ مجھے عذاب آنے کے وقت کا علم ہے ہو کالا عند اللہ آپ نے فرمایا فیواست علم عند اللہ ہے صرف اللہ کے پاس ہے کس کے پاس ہے ہاں بظاہر یہ جواب سوال پر منتبق نہیں ہو رہا یہ جواب جو ہے سوال پر منتبق وہ کہتے ہیں عذاب لے آؤ آپ فرماتے ہیں علم اللہ کے پاس ہے لیکن میں نے تقریر عرض کر دی ہے جب وہ کہتے ہیں عذاب لے آؤ آپ نے فرمایا عذاب لے آنا تو کجا یہ تو بڑی بات ہے مجھے تو عذاب کے آنے کا علم بھی نہیں ہے سمجھ رہے یہ موبائل کا ہے کرو مانا آپ نے فرمایا سوائے اس کا علم جو ہے عذاب کے آنے کے وقت کا عند اللہ ہے صرف اللہ کے پاس ہے اوپر عبارت لکھی ہے وحدہ طریقہ یعنی ہے لا علم علی بے وقت نزول نہیں لا علم بے وقت نزول ہی مجھے کوئی علم نہیں ہے اس کے نزول کے وقت کا یہ علم صرف کس کے پاس ہے اللہ کے بات ہے روح المانی کا والا ہے ابل لے فریدت الرسول چل کا ہے میرا فریدہ کیا ہے اور میں تو پہنچاتا ہوں میں تمہیں صرف وہ پیغام جو بھیجا گیا میں ساتھ اس کے مجھے جو اللہ نے پیغام دیا بابا میں نے وہ پیغام دینا ہے مجھے اللہ نے فرمایا کہ ان کو پیغام دے دو کہ مبحد بن جاؤ ورنہ عذاب آ جائے گا مبحد بن جاؤ ورنہ پیرو فقیروں کی لات منع اپنا ان کے جو تھے ان کی عبادت ترک ورنہ عذاب آ جائے گا میں نے وہ پیغام پہنچا دیا لہٰذا عذاب کب آئے گا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے ماں اور سر تو ماں کے اوپر لکھا ہے یعنی وقوع عذاب کیا لکھا ہے وہ مسئلہ جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں وہ یہ ہے کہ نہ ماننے کی صورت میں عذاب آئے گا بس آگے اس سے زیادہ نہ مجھ کو علم نہ قدرت اس سے زیادہ نہ مجھ کو علم نہ قدرت سمجھا وہ ابلے وہ کون اور پہنچاتا ہوں میں تمہیں ماں گو پیغام جو بھیجا گیا میں ساتھ بلا کنی ارا اور لیکن میں دیکھتا ہوں میں تمہیں قومن تجہل ہوں ہونا قوم جاہلانہ مطالبے کرتے ہو کا مانا جاہلانہ مطالبے کرتے ہو جس طرح جاہل لوگ کرتے ہیں سمجھا وہ نیچے لکھی ہے طاقتارے سونا علیہ کیا لکھا ہے طاقتارے سونا علیہ مال من وزا پھر سو لے طاقت آونا الیا مالے من وزا اے سو لے مطالبے کرتے ہو مجھ سے وہ جو نہیں ہے بظاہر پھر وہ سنتے منل اتیا نے بل آزاد منل اتیا نے آزاد یعنی عذاب لے جانا المانی سمجھ رہے ہو قوم قوم جو جاہل ہو تم مجھ سے مطالبے کرتے ہو حالانکہ میں عذاب لے آنے کا قادر بھی نہیں ہوں مختار بھی نہیں ہوں لیکن مجھ سے عذاب کے مطالبے کرتے ہو بس بہرحال حضرت تبلیغ فرماتے رہے انہوں نے بعدوں نے تو مان لیا سمجھا صحیح روایات میں یہ بھی آیا کہ چار ہزار آدمی تھے جو حضرت کو ماننے والے تھے سمجھا باقی انہیں نہ مانا عذاب کا وقت آ گیا ہو حضرت عذاب کس طرح آیا روایات میں ہے حادیث میں اور پرانے پاک میں تو نہیں ہے بس وہ یہ کہ تین سال بارش بند رہی بارش بند رہی تین سال اور کے احکاب تھے جب ریت ریتلے تھل تھے ٹیلے تھے اور کئی سو میل لمبا ایریا تھا ریتلے ٹیلوں کا تو ظاہر گرمی تو وہاں شدید ہوگی جب تین سال بارش بند رہی پھر بادل اٹھا یہ لوگ باہر نکلے جمع ہو گئے کہ بارش برسے گی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے ذریعے آگ برسائی جبریل نے نعرہ لگایا نیچے سے آیا ہوا بھی چلتی رہی آٹھ دن پورے فلم ہو سب مستقبل اور پر جب کہ دیکھا انہوں نے اس عذاب کو ہو کا ہو ضمیر جو ہے نا ہو ضمیر یہ ماتا کے ماں کی طرف جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے ماتا جنا کے ماں کی طرف جا رہا ہے یہ عذاب مراد ہے جب کہ دیکھا انہوں نے اس عذاب کو دن بادل کی شکل میں مستقبلہ سامنے آنے والا ان کی وادیوں کو سمجھا ان کے گھروں کو کالو ہاد استبشار قوم بولو صحیح خوش ہونے لگ گئے کہنے لگے یہ بادل ہے بارش کرنے والا ہمیں ہمیں بارش برسائے گا بل ہو مستاجل تم بل سے پہلے یہ بادل نہیں یہ بادل نہیں آئے بلکہ یہ وہ عذاب ہے جو جلدی مچاتے رہے ہو تم ساتھ اس کے آج تک تو تم جلدی مچاتے رہے ہو جلدی کرتے رہے ہو تم ہو کے پوچھتے رہے ہو ہوئے جنہ فی الفا اغاب عذاب علیم کا تشریح کا ہے تشریح ہے ہاں، تشریح ہے عذاب ہوا ہے اس بادل میں ہوا ہے اس بادل کے اندر ہوا ہے فیا اس ہوا کے اندر عذاب ہے دردناک تو دم میرو امر رب تو دم میرو کا لکھا ہے وقف اول کیا لکھا ہے وقف اول ہلاک کرے گی دم میرو کا مانا مستقبل والا مانا ما کیونکہ ابھی تک عذاب شروع نہیں ہوا ابھی وہ بادل کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے تو اللہ نے یہ فرمایا ان کو بزبان حال یا بزبان قال سمجھا تو دم میرو ہلاک کر دے گی یہ ہوا کل شعین ہر شہ کو بے امر رب ساتھ حکم اپنے پرور دے گا اپنے رب کے حکم کے ساتھ یہ ہوا ہر شے کو ہلاک کر دے گی یہاں سوال ہے چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ اللہ فرماتے تو دم میرو کل شعین ہلاک کر دے گی ہر چیز کو حالانکہ ہر چیز ہلاک نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ لوگ ہلاک ہوئے تھے ان کے جانور ہلاک ہوئے آگے خود کھڑا ہوا ہے امر بیاہ کے بعد لا یورا یورا اللہ لا اللہ معلوم ہوا ان کے گھر ہلاک نہیں ہوئے تھے گھر ان کے باقی تھے نا سمجھا نا سی تو یہاں سوال ہوتا ہے کہ پہلے تو فرمایا ہر شے کو ہلاک کرے گی آگے فرمایا لا یورا اللہ ہوں معلوم ہوا ان کے گھر ہلاک نہیں ہوئے تھے جواب کل شہ ان کے نیچے لکھا ہے بل ہلاک لکھا نہیں لکھا معمور ہر وہ شے جو معمور بل ہلاک ہے ہر شے سے مراد یہ نہیں کہ تمام چیزوں کو ہلاک کر دے گی ہر وہ شے جس کے ہلاک کرنے کا اسے حکم ملے گا اس کو ہلاک کر دے گی کرو مانا لا جورا اللہ نام ہاں تو دم میرو شہر جو ہلاک کر دے گی ہر چیز کو جو معمور بل ہلاک ہے سب حکومت نے سب سمجھے یورا اللہ مسا کے نام اصبہ ہے نا سمجھ وہ ہو جی۔ اصبہو کا اپنا معنی نہیں کریں گے پر صبح کی انہوں نے یہ معنی نہیں ہے اس لیے کہ عذاب ان پر صرف رات کو نہیں آیا تھا بلکہ سخرہ علیہم سب آل و سمان تھا سات دن سات راتیں اور آٹھ دن متواتر ان پر عذاب آیا تھا اس لیے یہاں صبح والا معنی نہیں ہے یہاں مانا ہے سارو افبہ بے مانا آرو لکھا ہے تمہارے پاس ہاں سارو کے معنی میں آئے پس ہو گئے وہ افبہو کا معنی ہو گئے وہ نہیں دیکھے جاتے تھے اللہ مگر صرف مکانات ان کے صرف مکانات ہی نظر آتے تھے اور کچھ نظر نہیں آتا تھا کزال کا نجزل قومل مجرمین بیان سنت اللہ کیا لکھا ہے بیان ہے سنت اللہ اللہ کی عادت کا بیان ہے اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں مجرے نہیں ان کو بس والد مکن نہ مکن ہے التفاط بس ہوئے اہل مکہ طریقہ ہے اب مکے والوں کی طرف رجوع ہو رہا ہے توجہ ہو رہی ہے اور البتہ تاکہ طاقتیں دی تھیں ہم نے ان کو قوم عاد اور قوم حمود وغیرہ کو اور قوم آج مراد لے لو اور البتہ تاخیر طاقتیں دی تھیں ہم نے ان قوم آج کو فیم بیچ اسباب جسمانیہ و مالیہ کے بیچ ان اسباب جسمانیہ و مالیہ کے ان کو جو نہیں طاقتیں دی ہم نے تمہیں بیچ ان کے ہم نے ان کو جو اسباب جسمانیہ اور مالیہ دیے تھے مال دیا تھا اور بدنی قوت دی تھی ہم نے تمہیں وہ عطا اللہ نے سنا ماں بالا میں اشار ماں آتے نہ ہوں ماں ہوں ہم نے ان کو جو قوت اور پیسہ دیا تھا قریشیوں تمہیں تو ہم نے دسواں حصہ بھی نہیں دیا اس کا دسواں حصہ بھی ہم نے نہیں دیا جو ان کو جو کچھ ہم نے دیا تھا تو ان کو ہم نے برداشت کر ڈالا کہ تم کون ہو مان لو ورنہ تم بھی برباد ہو جاؤ گے غلط مکنہ ہو اور البتہ تاکہ طاقتیں اور قدرتیں دی تھی ہم نے ان کو بیچ و اسباب جسمانیہ اور مالیہ کے جو نہیں طاقتیں دی ہم نے تمہیں بیچ ان کے بجالنا لکھا ہے عقل دنیاوی کیا لکھا ہے عقل دنیاوی اور کیا ہم نے واسطے ان کے کان نیچے لکھا ہوگا حق سننے کے لیے کس لیے دیے تھے اب سننے کے لیے اب فارن اور آنکھیں نشانات توحید دیکھنے کے لیے طریقہ ہے نشانات توحید دیکھنے کے لیے وہ اف اور دل دیے تھے حق سمجھنے کے لیے دل دیے کس لیے حق سمجھنے کے لیے فما نفی عقل اخروی چل کا ہے نفسی عقل آپ تب نہ فائدہ دیا ان سے ان کے کانوں نے اور نہ ان کی آنکھوں نے اور نہ ان کے دلوں نے من شین کو چیز از قانو سباب آزاد طریقہ ہے جب تک تھے وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا یہ مہر جباریت کا ذکر ہے پیچھے میں سمجھایا ہوں تفصیل کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ زہری آنکھیں بھی تھیں کان بھی تھے دل بھی تھے لیکن آنکھ تھی حق نہیں نظر آتا تھا کان تھے لیکن حق سنائی نہیں دیتا تھا دل تھے لیکن حق سمجھ نہیں آتا تھا کیوں اس لیے موہرے جب جباریت لگ چکی تھی اس لیے کہ موہرے جب لگ چکی تھی ان چیزوں نے کوئی فائدہ نہ دیا جبکہ تھے وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا وہ دہم سمرائے جو سعود کیا لکھا ہے سمرہ جہود انکار کا نتیجہ کیا نکلا اور اتر پڑا ان پر وہ عذاب جو تھے ساتھ اس کے مسکریاں کیا کرتے تھے جس عذاب پر مسکریاں کیا کرتے تھے وہ عذاب اتر پڑا اچھا سا. اب حضرت ولقت اہلک نامہ ماحول جو ہے یہ تخویف دنیاوی ہے کیا ہے تخویف دنیاوی ہے دنیا کے عذاب کا ذکر ہے اور ساتھ ساتھ سورت کا مقصودی مسئلہ شروع ہو رہا ہے کل میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بزرگوں کو پکارنے میں ہم مان جاتے ہیں کہ یہ مختار کل بھی نہیں ہے شفیقاری بھی سنتے بھی نہیں ہے لیکن ان کے پکارنے میں برکت ضرور ہے جب ہم مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں ان کو پکارتے ہیں تو ہمارا کام ہو جاتا ہے اللہ نے فرمایا ہم نے مکہ مکرمہ کے ارد گرد جو بستیاں ہیں قوم آگ قوم سمود قوم لوت وغیرہ وغیرہ قوم شعیب ان کو ہم نے برباد کر ڈالا وہ بھی تمہاری طرح بزرگوں نبیوں ولیوں ملیکا کو پکارا کرتے تھے ان کی تو کچھ کسی نے مدد نہ کی حالانکہ ان کو مدد کی کیا تھی ضرورت تھی لیکن ان کی مدد کسی نے نہ کی اہلکنا کیول اور البتہ کافی برباد کر ڈالا ہم نے کیوں برباد کر ڈالا بابا شرک و کفر کے بابا ما حولکم من الخرا وہ جو ارد گرد ہیں تمہارے بستیوں سے تمہارے ارد گرد جو بستیاں اور شہر ہم نے وہ برباد کر ڈالے فرفنا کے نیچے تمبی قبل ہے سمجھا اور یہ اردو میں لکھا ہوگا اور ہلاک کرنے سے پہلے اور کرنے سے پہلے پھیر پھیر کر بیان کیا ہم نے آیات کو مختلف طریقوں پر ہم نے آیات کو بیان کیا کبھی ترغیب کبھی ترہیب کبھی دلیل عقلی کبھی دلیل نقلی کبھی دلیل وہی کبھی تخویف کبھی زجر کبھی شکوا کبھی جواب شکوا اس طرح مختلف طریقے ہم نے اختیار فرمائے تاکہ وہ لوگ کسی طرح شرک چھوڑ کر مبہن بن جائے وہ سرف نل آیات اور پھیر پھیر کر گنا گو طریقوں پر بیان کیا ہم نے آیات کو سمجھا سک <coughs> آیات کو ہم نے بیان کیا پھیر پھیر کر آیات پر یہ لفظ لکھا ہے تمہارے پاس الجا جا بد دلالدالتا الگ توحیل الا جا جا بدلا الدالتا تو ہو اور وہ دلائل جو دلالت کرنے والے ہیں توحید پر لکھا حوالا ہے لال لہم لعلہم جن لال پر لکھو گا حکمت تفریف کیا لکھا ہے حکمت تفریف تو سر رکھنا ہے نا سر رکھنا سچا نکلا ہے تفریف کہ ہم نے پھر پھر کر ایسے بیان کی توں تاکہ وہ لال لہم جر جا تاکہ وہ واپس آ جائیں یعنی شرک شرک سے شرک کرنے سے واپس آ جائیں سلولا نہ کر کہتا ہے سامنے والا پنکھا چلوا دیں دم گھٹ رہا ہے سمجھا سر تو مر جاؤ گے تو شہید ہو قرآن پڑھتے پڑھتے مر جاؤ گے شہید ہو جاؤ گے ہم جائے تکلیف کی وجہ سے کرو مانا کرو آپ فلولا نا سارا حضرت یہ سورت کا مقصودی مضمون آ گیا اللہ فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں میں برکت ہے کیا برکت ہے میں نے ان کو برباد کیا انہوں نے چھڑوایا بھی نہ فلولا نا سارا قربان پس کیوں نہ مدد کی ان کی پس کیوں نہ ان کی ہم زمیر کا مجھا کون ہے القرا حولکم من القرا سے جو ساکنین سمجھے جاتے ہیں پس کیوں نہ مدد کی ان کو ماں بستی والوں کی اللہ تخو ان ہستیوں نے ناخر ہو کر کیا بات ہے ہاں فلولا نفر ہم پر ہند احتیاط ہم ابن کثیر کا والا جبکہ وہ محتاج تھے امداد کے بس کیوں نہ مدد کی ان کی ان ہستیوں نے پتہ خاگو پتا خاگو کے بعد ہم مفول مقدر ہے جو بنا لیا تھا ان اہل قرآن نے ہم ان ہستیوں کو من دون اللہ اللہ کے سوا کیا بنا دیا تھا آل حسن کیا بنا دیا تھا آل حسن معبود پتہ فیل ہے ہم مفول اول مقدر ہے وہ سن رہے ہو ہم مفول اول لکھا ہے نا تمہارا ہم مفول اول مقدر ہے آلیہ حتن مفول ثانی آلیہ حتن کیا ہے اور قربان جو ہے یہ حال بن رہا ہے کیا بن رہا ہے ہاں بازو نے قربان کو مفول اول اور آہل حتن کو مفول ثانی بھی بنایا ہے صحیح ترکیب زیادہ یہی یجمال کرا ہوں وہ پس کیوں نہ مدد کی ان کی ان ہستیوں نے جو بنا لیا تھا نے ان ہستیوں کو اللہ کے سوا آلیہ قربان یعنی ذریعہ قرب قربان حال ہونا ان کا جو ذریعہ قرب ہے قرب کا ذریعہ بنا لیا تھا سمجھا سی قرب کا ذریعہ انہوں نے بنا لیا تو انہوں نے کیوں نہ مدد کی ان کی قربان پر یہ عبارت ہے حضرت ہاں ج تکرا بون بےا سی ما درب یہی ہے جے تک ہاں ہاں بس یہی ہے جے تک بون بے ہا سیما سمجھا قرب حاصل کرتے تھے ان کے ذریعے بیچ اس کے جو انہوں نے گمان کر رکھا تھا اپنے پروردگار کے ہاں ابن جریر کا حوالہ ہے اور حوالہ ہوگا یقول انہ اللہ تارہ یقول یقولون تو تقربهم بہم اللہ تارہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں بتشفا لہم عندہ اور اللہ کے ہاں ان کی سفارش کرتے ہیں یہ خادم کی عبارت ہے دیجیے اور عبارت کوئی نہیں ہے اچھا کرو مانا میں بنا لیا تو انہوں نے ان کو اللہ کے سوا تن محبوب یعنی دریا قرب کا بل بلو عن بل وم بلکہ وہ سب کے سب گم ہو گئے ان سے بلکہ وہ سب کے سب گم ہو گئے ان سے لکھائے عن کا مانا نفر ازمد ہری نفر ان کی مدد سے گم ہو گئے وہ وزال کا عفق عقیدہ غالب کا مشاعر ہے عقیدہ معبودیت شفا عقیدہ معبودیت شفا اور کا یہ عقیدہ معبودیت شفا جو ہے عفق یہ ڈھکوسلا ہے ان کا کیا ہے ہاں یہ انہوں نے جھوٹ بنایا ہوا ہے ڈھکوسلا ہے جو اپنی طرف سے انہوں نے نکال دیا ہے کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے وزال کا اس کو ہوں اور یہ جھوٹ ہے ان کا ڈھکوسلا ہے ان کا وہ ماں قانون یس ترون بعد میں ساتھ اس کے جو ہیں وہ اور بھی بہت سارے جھوٹ باندھتے ہیں اور بھی جھوٹ باندھتے ہیں کہتے ہیں فلانے کو بیٹا نہیں ہوتا تھا غریب صاحب کی منت دی اس کو بیٹا ہو گیا جی فلانے کا کاروبار نہیں چلتا تھا اس نے گیارہویں دی اس کا کاروبار چل پڑا ہے سارے جھوٹ میں جا کے سچ نہیں ہے اور یہ ڈھکوسلا جھوٹ ہے ان کا اور وہ جو تھے وہ ان کے ساتھ اور بھی جھوٹ بولتے اپنے جی سے باندھتے تھے یہ سمجھا سی بس وہ کا فرم جن ہے حضرت شرک کی مزاری جھوٹ پر ہے یہ بےمان خود صرف گمراہ نہیں ہوتے دوسروں کو گمراہ کر دے ایسے جھوٹ بولتے رہے گے فلاں میرا کام نہیں ہوتا تھا میں نے فلاں بزرگ کی منت دی میرا کام ہو گیا فلانے کے قبر کا جھاڑو دیا تو میرا کام ہو گیا فلاں پیر کی قبر کا نلکے سے پانی پیا تو میرا بیٹا شفا اپنے کو شفا ہو گئی بیماری سے ٹھیک ہو گیا اس طرح سے جھوٹ بولتے رہے سرفنا فرم جن دلیل نقلی اب جنات اپنی حضرت میری طرف دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جنات آسمانوں پر جا کر باتیں سنایا کرتے تھے اور پھر آپ کر نجومیوں کو کاہنوں کو بتاتے کاہن ایک بات سچی ہوتی اور سو جھوٹ ساتھ ملا کر لوگوں کو بتاتے پیسے بٹورتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی تو ان کا اوپر جانا بند کر دیا گیا جاتے تو ان کو چنگاری لگتی تھی یہ گئے ابلیس کے پاس بڑے شیطان کے بعد ان کو شکایت کی کہ اب تو ہم اوپر نہیں جا سکتے اس نے کہا ضرور کوئی نہ کوئی نئی بات پیدا ہوئی ہے تو پھیلو زمین کے اندر اور تلاش کرو تو یہ کیا آٹھ یا نو جن تھے وہاں کا وفد انہوں نے بھیجا تہامہ کے علاقے کی طرف یعنی مکہ مدینہ اور یہ علاقہ طائف یہاں بھیجا تو تم جاؤ اس طرف تلاش کر مکہ مکرمہ کے باہر ایک میلہ لگا کرتا تھا اوقات کا میلہ مشہور تھا تین دن میلہ لگتا تھا دور دراز سے لوگ آتے تجارتیں ہوتی سمجھا اور شیر اشاری ہوتی تماشے ہوتے وغیرہ نبی علیہ صلاح و تسلیم اپنے ساتھیوں کو لے کر چل پڑے میلہ لگ رہا ہے تو وہاں جائیں گے تو بیان کریں گے آپ مکے مکرمہ کے باہر تھوڑے سے ایک میل کے فاصلے پر وادی نخلا کیا ہے وادی نخلا وہاں رات کو آپ نے بسیرا فرمایا صبح کو آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کیا پڑھا رہے تھے فجر کی نماز پڑھا رہے تھے سمجھا یہ بخاری کی روایت میں بیان کر رہا ہوں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے وہ جنوں کا وقت جو ہے وہ پھرتے پھرتے وہیں آ گیا انہوں نے حضرت کا جو قرآن سنا اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ان کے دل کے اندر ایمان آ گیا وہ حضرت کو نہیں ملے اور واپس چلے گئے جا کر اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی اللہ نے حضرت پر سورہ جن نازل فرمائی انستا فرم جن من الجن فقالوا انا سمعنا آ جاگا جہاں گئے سرفنا اسی کا ذکر ہے سمجھ رہے ہو جی؟ اسی کا یہ ذکر ہے ایک اور قول بھی ہے علماء نے یہاں اشکال پیش کیا کہ فجر کی نماز کیسے پڑھ رہے تھے نماز تو فرق ہوئی میں راج کی رات اور یہ تو پہلے کا واقعہ ہے اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ یہ فجر کی نماز نہیں تھی بلکہ تحجد کی نماز تھی کیا تھی اور بات کہتے ہیں کہ نہ بلکہ اس زمانے میں بھی فجر کی نماز پڑھی جاتی تھی پانچ نمازیں جب تک فرد نہیں ہوئی تھی تو صبح اور اثر کی نماز اس وقت مرمت تھی آپ بھی پڑھا کرتے تھے سمجھ رہے ہو بعض علماء نے اور واقعہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ بی بی القبرا اور ابو طالب کی وفات کے بعد آپ اکیلے ہو گئے مغموم تھے بڑے قریش نے آپ کو تنگ کرنا شروع کیا جہاں سے آپ مایوس ہوئے تو طائف تشریف لے گئے تبلیغ کرنے کے لیے ایک مہینہ آپ طائف رہے لیکن ان ظالموں نے حضرت کی بات نہ سنی ان کا حضرت کو لہو لہان کر دیا آپ وہاں سے بڑی پریشانی کے عالم میں واپس آئے واپس آئے آپ تھے اور آپ کے ساتھ ایک آپ کا وہ بیٹا کہا جاتا تھا حضرت زید بن حرکہ رضی اللہ تعالیٰ جس کا ذکر پورا احزاب میں آئے گا آپ فقط دو آدمی تھے سمجھا تو آپ یہ دو آدمی جو تھے رات کو آ کر انہوں نے وادی نخلا میں بسیرا کیا صبح کو جو نماز تحجد پڑھ رہے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت زور زور سے کر رہے تھے تو یہ جنات کا وقت آیا اور انہوں نے قرآن سنا یہ واقعہ کے نام میں لکھا ہے حدیث پاک کے اندر جو وہ پہلا واقعہ آتا ہے تو یہ بعض کی بات ہے قرآن دلیل نقلی از جنات دلیل نقلی یہ چوتھی دلیل نقلی ہے اجنات اور جب کہ پھیر کر لے آئے ہم کا مانا پھیر کر لے آئے ہم آپ کی طرف نفرم من الجن ایک جماعت جنوں کی جنوں کی ایک جماعت کو ہم لے آئے سمجھا تھی جستا میں آؤں القرآن جو اخیر میں جہاں پہنچ کر توجہ سے سننے لگے قرآن پاک کو سمجھا فلما حاضر ہو پر جب سے حاضر ہوئے وہ اس موقع کی رات کو حاضر ہوئے اس موقع کی رات کو تو قرآن کے موقع کو کالو کہنے لگے آپس میں کہنے لگے آپس میں چپ کرو تم چپ کرو اور اس کلام کو سنو فلم کو دیا پر جب کہ ختم کر دیا گیا کو دیا تلاوت ختم ہو گئی بلو قوم جنات جناتا ہے تاثر جنات جنات متاثر ہوئے اور پھر وہ لکھا ہوگا ایمان لانے کے بعد پھر وہ ایمان لانے کے بعد طرف اپنی قوم کے منظری نہ ڈرانے والے کالو یا قومنا تمہید ہے اصل مقصود آگے آ رہا ہے یہ تمہید ہے اور کالو کا لکھو گا جانے کے بعد جانے کے بعد کہنے لگے اے ہماری قوم انا سمے کتاب بے شک ہم نے سنا ہے ایک عجیب کتاب کو کتابن سے مراد عجیب اور عظیم کتاب ان ضلع باد موسا حضرت سے کتاب نمبر اول سب کتاب نمبر اول سمجھا اتاری گئی ہے بعد موسا علیہ السلام کے لکھا اشارہ ہے دلیل نقلی کی طرف جی۔ اشارہ ہے دلیل نقل کی طرف نقل پیش ہو رہی ہے یعنی موسا علیہ السلام کی کتاب بھی آئی تھی اس کے بعد یہ آئی ہے یعنی جو مسئلہ انہوں نے بیان کیا اس نے بھی بیان کیا اتاری گئی ہے بعد موسا علیہ و تسلیم کے سمجھ رہے ہو کے موسا وہ کیوں کہہ رہے ہیں حجی ہاں سمجھو تھی ان کے موسا کو کہا گیا علماء نے فرمایا ہے کہ یہ جنات جو آئے تھے یہ موسا علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھے کیا تھے تورات پر عمل کرنے والے تھے اس لیے انہوں نے کس کا نام لیا ہے موسا علیہ السلام کا نام لیا ہے سمجھ رہے ہو لیکن حضرت سورہ جن آئے گی نا وہاں پڑھیں گے کہ وہ کہتے ہیں اپنا قلو ہے عجبا يهدي سالو الرشد غلش به ولن نشرك بربنا وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مشرق تھے سمجھ رہے ہو اس لیے ان میں بعد موسا کہنا ان کا اس لیے نہیں ہے کہ وہ علیہ السلام کی شریعت پر چل رہے تھے وہ تو مشرق تھے وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا اور ہم نے شرک سے توبہ کر لیا انجام کبھی شرک نہیں کریں گے ان ضلع میں باز موسا اس لیے کہہ رہے ہیں جنہوں نے حدیث پاک پر یہ بخار شریف انہوں نے پڑھا ہے کہ قرآن پاک سے پہلے جو کامل مکمل کتاب آئی ہے وہ تورات ہے وہ کیا ہے انجیل جو ہے انجیل اس کے اندر حضرت تھوڑا سا تغیر کیا گیا موسا علیہ السلام کی شریعت جو تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی صرف معمولی اس کے اندر کیا تھا تغیر تبدل تھا معمولی تغیر تبدل تھا ورنہ اکثر اعمال عقائد تو ویسے ساری شریعتوں کے ایک ہیں ورنہ اکثر اعمال اور اکثر احکام جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کے وہ وہی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تھے سمجھ رہے ہو تو گویا اصل شریعت جو تھی وہ کون سی تھی کون سی تھی موسیٰ علیہ السلام کی اور اصل کتاب بھی تورات تھی یہ انجیل اور شریعت عیسویہ جو تھی یہ اس کی تکمیل تھی اور ترمیم تھی تو سن رہے ہو اس لیے وہ نام لے رہے ہیں کس کا کا ورنہ یہ نہیں کہ وہ مذہب موسمی والے تھے وہ مشرق سے شرک کرتے تھے شرک سے توبہ کی کرو مانا ان دل من باد موسا اتارا گیا بعد موسا علیہ سرات و تسلیم کے وہ سدے پا نے جو دوسری صفت ہے جو تصدیق کرنے والی ہے واسطے ان کتابوں کے جو اس سے پہلے گزری ہے یادی الحق کے جو تیسری صفت ہے جو رہنمائی کرتی ہے طرف حق کے حضرت لکھا ہے اشارہ بسو دلیل عقلی اشارہ بسو دلیل عقلی یہ دلیل عقلی کی طرف اشارہ ہے کہ عقل بھی وہ حق معلوم ہوتا ہے رہنمائی کرتی ہے طرف حق کے حق کے نیچے لکھا ہے اے اعتقادن جہادی الحق کے نیچے کہیں لکھا ہوگا اعتقاد عقیدے کے اندر وہ حق کی رہنمائی نہیں کرتی ہے وہ علاقری مستقم یہ چوتھی صفت ہے اور طرف راہ کے سیدھے راستے کی تلقین کرتی ہے سمجھا رہنمائی کرتی ہے نیچے لکھا ہوگا عام آلان طریقہ ہے ہاں جہادی الحق کے اعتقاد اور یہ علاق مستقیم عام ہے سمجھا جی، یا قومانا ترغیب بعد تمہید ترغیب تمہید کے بعد بادل ترغیب ہے اے ہماری قوم عجیب اللہ کہا مانو تم اللہ کے دائی کا اللہ کی طرف بلانے والے کا کہا مانو اللہ سے مراد رسول یا قرآن ہوا رسول یا قرآن دونوں دائی ہے نا جی ہاں، اللہ ہے کہا مانو تم اللہ کی طرف بلانے والے کا وہ آ مینو بہی وہ آ مینو بہی پر لکھا ہے بیان ایجابت کہا مانو سے کیا مراد ہے یعنی ایمان لاؤ تم اس داغی پر کس پر اس داغی پر تم ایمان لاؤ وہ قرآن اور پیغمبر پر یا دونوں بے کم ہمرا ایجابت اولا ایجابت اولا سمرہ چاہ نکلے گا ایجابت کا معاف کر دے گا واسطے تمہارے من جنوب کم گناہ تمہارے نمبر دو اور پناہ دے گا تمہیں من عذاب علی من عذاب دردناک سے بہتر دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان شرک و کفر چھوڑ کر اسلام اور ایمان اور توحید قبول کرتا ہے تو انسان کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا جی لیکن اختلاف اس میں چل پڑا کہ حقوق العباد معاف ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے حقوق اللہ کے معاف ہونے میں تو اتفاق ہے کیا کہہ رہا ہوں نماز نہیں پڑھی روزہ نہیں رکھا سمجھا سی زکات نہیں دی وغیرہ حج نہیں کیا حقوق اللہ کے معاف ہونے میں تو تمام علماء کا چاہے البتہ حقوق العباد کے معاف ہونے میں اختلاف ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے حقوق العباد معاف صرف حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں وہ فرماتے ہیں اندر دیکھو یا پھر لکم من جنوب من جنوب کم کے اندر جو من ہے یہ من تم دیا ہے یہ من کون سا ہے معاف کر دے گا واسطے تمہارے کچھ گناہ تمہارے بعض گناہ معاف ہوں گے یعنی حقوق اللہ معاف ہوں گے اور بعض گنا یعنی حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے بات نہیں اور دوسرے علماء اکثر علماء اس طرف ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے ایمان قبول کرنے سے حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں حقوق العباد بھی وہ فرماتے ہیں کہ من جنوب کا من جو ہے یہ من زائدہ ہے من کیا ہے زائدہ ہے سمجھ رہے ہو جی؟ حدیث میں آیا ہے بات تو لمبی ہے حضرت عمر عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو پسند کیا اب سب یادہ کا لے ابا یہ آقا حضرت اپنا ہاتھ بڑھاؤ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں بڑی عجیب بات ہے فرماتے نبی علیہ السلام نے آگے ہاتھ بڑھایا میں نے ہاتھ پیچھے کر لیے آپ ما یہ کیا ہے میں نے کہا حضرت میری شرط ہے میری ایک شرط اشتارے تو میں شرط لگاتا ہوں میں تب بیعت کرتا ہوں میں تو ماں گا یہ کیا شرطیں لگاتا ہے میں نے کہا میں نے تو گناہ کیے ہیں قتل کیے ہیں ڈاکے ڈالے ہیں زنا کیے ہیں وغیرہ جھوٹ بولا ہے وغیرہ وغیرہ تو ان کا کیا ہوگا پہلے ان کا مسئلہ حل کرو پھر میں مرید ہوتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے آمرو اما تعلی محمد اسلام قبل تجھے پتا نہیں ہے کہ اسلام جو ہے اپنے سے پہلے سارے گنا کرتا ہے حدم کر دیتا ہے گرا دیا کرتا ہے تو اسلام جب آدمی قبول کرتا ہے ایمان قبول کرتا ہے شرک چھوڑتا ہے تو اللہ تبارک مطالعہ سارے کے سارے گنا چا کرتے ہیں معاف کر دیا کرتے ہیں سمجھ ہے اس لیے من دونوں کا من کیا ہے بیٹا ہے سنو بات حقوق اللہ تو ہو گئے نماز روزہ وغیرہ یہ تو معاف ہو گئے حقوق العباد ایک تو ہے جس طرح قتل ہے چاہے بنا ہے چوری ہے یہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں یہ بھی کیا ہو جاتے ہیں سمجھو بات سمجھو یہ گناہ ہے یہ بھی کیا ہو جاتے ہیں البتہ کسی سے قرضہ لیا ہے اور ابھی تک واپس نہیں کیا یا کسی کی کوئی چیز امانت رکھی ہے اور یہ بندہ چاہے تو میں کھا جاؤں اور کھا گیا ہے تو یہ گناہ معاف نہیں ہوگا یہ قرضہ ہے یہ چاہے وہ سن رہے ہو خیال کرنا یہ حقوق جو ہے یہ معاف نہیں ہوتے قرضہ لیا ہے کسی سے یا کسی کی امانت تھی اس میں خیانت کی ہے اور وہ کھا گیا ہے تو یہ اس پر قرض ہے یہ ادا کرنا پڑے گا یہ معاف نہیں ہوگا سمجھا اور بات جنات کے بارے میں اگلے دن بھی ایک آدمی نے پرچی لکھی تھی سمجھا طالب علم کی عادت ہے آپ نے دیدہ موزہ کشیدہ آب نہ دیدا سمجھ رہے ہو ہاں قبل مرد وا بہلا سنو بات جنات کے بارے میں مسئلہ ہے کہ جنات کا جہنم کے اندر جانا جو ہے یہ تو متفق علیہ ہے اس میں کسی کا اختلاف ہے کیونکہ پرانے پاک کے اندر سورہ الرحمان اب رحمان کے اندر بھی آ چکا ہے اور جگہوں پر بھی آ چکا ہے سمجھا کہ جو جنات ایمان و توحید قبول نہیں کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے یور سال والے کمام شواد الفلاطن تفرام یا ماشر الجن والے ان سے اب رہا مسئلہ دوسرا کہ جو مومن جنات ہیں وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے بکیا علماء اما خلافہ یعنی امام مالک شافی احمد بن رحم اللہ تعالی سارے اس طرح سے کہ جنات جنت میں بھی جائیں گے جنت میں بھی وہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں آیا اللہ قبلہ ہوں بلا جان جنت کے اندر جو ہوئے ہوں گی ان کو ان جنت جین سے پہلے کسی انسان اور کسی جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا اس سے اشارہ ملتا ہے کہ جنات بھی جنت میں جائیں گے سمجھ رہے ہو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اس مسئلے میں توقف فرمایا ہے کیا فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ کوئی سری سری آیت یا حدیث ایسی مجھے نہیں ملی جو دلالت کرے کہ جنات کا داخلہ جنت میں ہوگا اس لیے میں اس مسئلے میں کیا کرتا ہوں توقف کرتا ہوں کرو مانا یا قومنا مانا اے میری قوم کہا آئے ہماری قوم کہا مانو تم اللہ کے دائی کا اور ایمان لاؤ تم اس دائی پر معاف کر دے گا بس سے تمہارے گناہ تمہارے اور پناہ دے گا تمہیں عذاب درد ناک سے اب دیکھو یہاں یہ نہیں ہے کہ جنت میں داخل کرے گا یہاں یوجر کم من عذاب تو سن رہے ہو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا مل جائے گا پناہ مل جائے گی یہ نہیں ہے کہ تمہیں جنت مل جائے گی سمجھ رہے ہو بات نہیں ہے وہ ملا مل جب پرچ لکھا ہے ترہیب چل کا ہے پیچھے ترغیب گزری ہے یہ ترہیب ہے یہ جاپا منا عجیب یہ ترغیب تھی اور یہ ترغیب ہے اور وہ جن اور جنات کا مسئلہ ہے نا جی اور وہ جن جو نہیں کہا مانے گا اللہ کے دائی کا دا ہی ہمارا اول کیا لکھا ہے پتنی نہیں ہے وہ آجد کرنے والا خدا کو ارض زمین کے کسی حصہ میں زمین کے کسی حصہ میں وہ اللہ کو عجد کرنے والا نہیں ہے سمجھا بلے سلح من دون ہی اولیا نمبر دو دوسرا سمرا اور نہیں ہوگا واقع اس کے اللہ کے سوا من اولیا کوئی کا کالو سلح لکھا نفی شفا آتے قہریہ چھپا کے پا رہی چھپا کے پا نفی آئے اور نہیں ہوگا بس اس کے اللہ کے سوا اولیاء کوئی کار الا سمرا سوم آدمی اجابت نہ کرنے کا یہ لوگ بیچ خاص کے ہیں سمجھا اللہ خلق السماوات اب حضرت ثبوت قیامت کے لیے دلیل عقلی آ رہی ہے اور توحید کا ثبوت بھی ساتھ ساتھ ہے قیامت کی بات جہاں بھی آتی ہے اللہ دو مسئلے بیان کرتے ہیں کتنی مسئلے پہلا مسئلہ امکان قیامت کون تھا امکان قیامت سمجھا تھی کہ قیامت ممکن ہے دوسرا مسئلہ آئے گا وقوع ہے قیامت کہ قیامت ممکن ہونے کے بعد واقع بھی ہوگی کیونکہ بعض کام ممکن ہوتے ہیں لیکن واقع نہیں ہوتے تو کرو مناسب جرو ان اللہ اللہ لکھائے ثبوت قیامت کے لیے تو بولو صحیح ثبوت قیامت کے لیے دلیلیں اپنی اور بلکہ بحث امکان آیا نہیں دیکھا ہی انہوں نے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات پاک جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو بل یا آیا بے خالی نا اور نہیں ذرا تھکا سات پیدا کرنے ان کے ان کے پیدا کرنے میں بالکل کو تھکاوٹ نہیں لگی اور نہیں ذرا تھکا ساتھ ان کے پیدا کرنے کے لیے قادر بدرجہ اولا قادر ہے درج اولا قادر ہے اوپر اس بات کے زندہ کرے مردوں کو میں مت میں قیامت میں تو اللہ فرماتے ہیں آسمان زمین میں نے جب بنا ڈالا اور نہیں تھکا تو میں انسانوں کو بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہوں ممکن ہے سمجھا سی بلا نہ ہو کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی قادر ہے کیوں ان علت ہے اس لیے کہ بے شک وہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے اللہ کو ہر کام کرنے کی پوری پوری قدرت اور طاقت ہے بجو مجور ہے دلہو وقوع کیا لکھا ہے پہلے امکان کی بات تھی نا کہ ممکن ہے وقوع کی بات ہے اور یہ تخلیف ہے کیا ہے تخلیف آخر کا ڈراوا اور جس دن کے پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اوپر کے الحاظ بالحق بلحب کے دلیل مجرمین چلکا ہے تبدیل مجرمین اور نیچل کاؤں کا جو پال دلیل کرنے کے لیے ان کو کہا جائے گا آیا نہیں ہے یہ حق بتلاؤ ہاں تم جو کہتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی نہیں بتلاؤ اب یہ حق ہے یا نہیں ہے آیا نہیں ہے یہ بالحق کے حق یعنی امر واقعی یعنی امر امریکہ پالو بھلا جواب مجرمین جواب مجرمین کہیں گے تو نہیں قسم ہے ہمارے پروردگار کی قال اللہ فرمائیں گے پر چکھتے رہو یوکو کا عمل جو ہے یہ عملی بکا کے لیے ہے پس چکھتے رہو عذاب کو بیما کن تم تب سو عذاب آزاد طریقہ ہے سداب آزاد بساب اس سے جو ہو تم کفر کرتے تھے تم دنیا کے اندر تم کفر کرتے رہے نکل گئے جس میں انکار انکار دو بھی ہے کفر کرتے رہے متعدد کفر ان کے اندر تھے جن میں انکار دو بھی تھا بس یہ بات ختم ہو گئی اب آخر میں حضرت کو تسلی دی جا رہی ہے فصبر کما صبر اول الگ من الرسل پس صبر فرماؤ آپ جس طرح کے صبر کیا ہے ہمت والے رسولوں نے میری طرف دیکھو حضرت کچھ علماء اس طرف چلے گئے کہ یہاں اول العزم من الرسل کے اندر سارے رسول داخل ہیں کیا ہیں سارے رسول داخل ہیں کیونکہ سارے رسول ہمت والے تھے ساروں نے ہمت کر کے اللہ کی توحید اور دیا ہوا مسئلہ بھیج پہنچایا ہے اس لیے یہاں مراد مخصوص رسول نہیں بلکہ سارے رسول لیکن محققین کرام رام اس طرف ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سارے رسول ہمت والے تھے لیکن اللہ نے خود فرما دیا چل کر رسول فض اللہ ہم اعلیٰ رسولوں میں سے بعد کو ہم نے بار بار فضیلت دی ہے تو اس آیت نے صاف بتا دیا کہ کچھ رسولوں کا درجہ زیادہ ہے اور کچھ کا درجہ کم ہے سمجھا نا سر اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اول العظم من الرسل جو ہیں وہ پانچ ہیں کتنی ہیں نو علیہ السلام ابریم علیہ السلام موسا علیہ السلام علیہ السلام اور محمد علیہ السلام سمجھ رہے ہو ان پانچ پیغمبروں کا تذکرہ پرانے پاک کے اندر کٹھے بھی آیا ہے کئی جگہوں کا ہار ان شورا کے اندر بھی پڑھائے آئے تھے یاد ہے سارا عالم من الدین ما مار ہی آگے وما سینا دہی موسا عیسا قیم الدین یہاں ان پانچوں پیغمبروں کا ذکر ہے جن کا میں نے نام لیا ہے سمجھ رہے ہو اور جگہوں پر بھی آیا ہے انشاءاللہ آئے گا تو یہ ہمت والے اول الازم یعنی انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے انہوں نے بہت زیادہ سر کما برا پس صدر فرماؤ آپ جس طرح کے صدر کیا اول الاز میں مینا رسول ہمت والے رسول انہیں بلا سستا جل اور نہ جلدی مانگو عذاب واسطے ان کے اور نہ جلدی مانگو آپ عذاب کو واسطے ان کے آپ ان کے لیے عذاب کو جلدی نہ مانگو حضرت پیچھے یہ بات گزار آئی ہے کہ آپ تو رحمت للعالمین تھے آپ عذاب کیوں جلدی مانگتے تھے اس قوم کے لیے مشرقین کے لیے تو جواب اس کا وہاں میں نے دیا تھا کہ آپ عذاب مانگتے تھے انتفارن للمسلمین للمسلمین کہ وہ مسلمانوں کو ایزائیں تکلیفیں دیتے تو آپ ان کے بدلے کی وجہ سے مانگتے کہ یا اللہ ان کو عذاب دے آپ اپنا بدلہ آپ نے کبھی نہیں لیا اپنا بدلہ کبھی نہیں لیا اور باقی مسلمانوں کو جو ایزائیں تکلیفیں دیتے تھے وہ ظالم تو آپ کہتے یا اللہ ان پر عذاب نہ کر اس کے بدلے کی وجہ سے لا تستا لکھا بحیثیت انتفارل المسلمین بحثیت انتصار المسلمین کے اور میں جلدی مانگو آپ عذاب کو واسطے ان کے عذاب لکھا ہوا نا آپ کا ان ہم انہیں شدت لکھا ہے اتنا سخت عذاب ہوگا گویا کہ وہ جس دن کے دیکھ لیں گے وہ عذاب جو وعدہ دیے جاتے ہیں لم جل بسو اللہ سات امین نہار سمجھا سی لم جل بسو سے پہلے لکھا ہے عذاب کو جب دیکھیں گے تو بول اٹھیں گے کہیں گے کہ نہیں ٹھہرے وہ دنیا میں کہاں اللہ ساتن مگر ایک لہذا دن کا دن کا ایک لہذا وہ ٹھہرے ہیں اتنی سخت عذاب ہوگا بس اب ہمیں آخر کے اندر جو ہے یہ ہوا میں سبا کے ساتھ لگ رہا ہے اللہ نے فرمایا یہ سبا حوامین جو ہیں اس کے اندر میں نے مسئلے کو واضح کر کے پہنچا دیا جی سد اللہ مخلصین علیہ الدین پکار اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے دلائل عقلیہ نقلیہ اور دلائل صحیح کے ساتھ زجرات تخویفات تبشیرات پیش کر کے مسئلہ ہم نے پہنچا دیا اور واضح کر دیا بلاغن خبر ہے اور ہاضا مبتدا مقدر ہے لکھا ہوا ہاضا بلا ہاضا یہ یہ سے کیا مراد ہے تمام حوامی میں سب آپ کے اندر جو کچھ گزر چکا ہے یہ بلاغ ہے پہنچا دینا ہے اتمام حجت کے لیے پہنچا دینا ہے اتمام حجت کے لیے سمجھا فہل جو کو پس نہیں برباد کیے جائیں گے بادل بلاگ ہے بادل بلاگ نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر قوم نافرمان فرمان سمجھا کہ نافرمان فرمان قوم ہلاک کی جائے گی جو اتنا سمجھانے اور اتنا پہنچانے اور سمجھانے کے باوجود جو نہیں مانیں گے وہی برباد ہوں گے پتنی برباد کی جائے گی مگر قوم نافرمان فرمان سبا ختم ہو چکی ہے میری طرف دیکھو میں مسئلہ عرض کر دوں کہ جب میم شروع ہوئی تھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تمام میم جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ان سب کا ایک ہی دعویٰ ہے فض اللہ اور ہر حامیم جو ہے وہ ایک شبوں کا حامی مومن نے فرمایا فض اللہ مخلصین اللہ پکار اللہ کا حق ہے اور کسی کا حق پھر سوال ہوا کہ یہ جو گھروں میں ڈھیلے لگتے ہیں بزرگوں کو پکارا جاتا ہے ڈھیلے لگنا بند ہو جاتے ہیں مشکلات میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے بزرگوں کو پکارتا مشکلات ختم ہو جاتی ہیں تو یہ کیا ہے جواب ملا قید نہ قرآن جو شیاتین ہیں جنات ہیں جو یہ سارے کام کر رہے ہیں پھر سوال ہوا کہ اگر غیر اللہ کو پکارنا نہ جائے گا تو پہلی کتابوں میں یہ مسئلہ کیوں لکھا ہوا ملتا ہے جواب ملا کہ یہ بابی مولوی گمراہ پیش ہوا اور ان کا لکھا ہوا ہے ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پیغمبر کے پاس یہی وہی کی تھی کہ میرے سوا کوئی مختار کوئی متصرف نہیں اور میرے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے سمجھ رہے ہو اچھا پھر سوال ہوا کہ ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ نے فرما بلا جب بالکل سفارش نہیں کریں گے پھر فرمایا شبہ ہوتا ہے کہ چلو سفارش نہیں کرتے لیکن سنتے ضرور ہیں فرمایا سنتے بھی نہیں ہوں پھر شبہ ہوا کہ چلو ٹھیک ہے سنتے بھی نہیں لیکن ہمارے باپ دادے ہم کو پکارتے تھے اس لیے ہم پکارتے ہیں فرمایا سن میں جالنا کا شریعت من المرے فتب ہاں شریعت کا اتباع کرو ان جہلوں کے خیالات اور خواہشات کے پیچھے نہ لگو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن ان کے پکارنے میں برکت ضرور ہے اللہ نے یہ بھی غلط ہے فلو لانا اللہ قربان اس طرح یہ سبا حوامین کے اندر اس دعوے کو اور اس دعوے پر جتنی شبہات ہو سکتے تھے ان کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا اور دعوے کو دلائل عقل و نقل اور دلائل وحی کے ساتھ مبرہن اور ثابت کیا گیا سمجھ رہے ہو اب یہ دعویٰ ثابت ہو گیا اب سورہ محمد سورہ فتح اور سورہ حجرات یہ مضمون کتاب ہے اب فرمائیں گے مسئلہ واضح ہو چکا ہے اب اٹھو تلوار ہاتھ میں لو اور جو لوگ نہیں مانتے ان کے ساتھ جہاد کرو بات سورہ محمد سے اب باب القتال شروع ہو رہا ہے کیا شروع ہو رہا ہے باب الجہاد نا ہاں۔